بارہ ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا اس سلسلے میں مفتی یار تحریر کرتے ہیں جا الحق جن نمبر ایک صفحہ دو سو تینتیس میں ملائکہ میلاد ملائکہ کی سنت ہے اس سے شیطان بھاگتا ہے کس کی سنت ہے اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا جب میں کراچی میں امام تھا تو ایک آدمی نے مجھے کتاب دی مختلف تھا اپنی اور کتاب کا نام تھا جس میں عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت اور لکھی ہوئی تھی علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری تو وہ اول سے آخر تک میں نے ایک یا شاید ایک سے تین دفعہ پڑھی پوری کتاب تو اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کی ولادت کے موقع پر فرشتوں نے چراغا کیا اور فرشتوں نے کمکمے لگائے انہوں نے مبارکبادیاں دی یہ کیا وہ کیا تاریخی حوالوں سے یہ لکھا تھا کوئی قرآن و سنت کے حوالے تھے نہیں تاریخ کے حوالے تھے تو بعد میں جمعہ تھا اور جس ساتھی نے کتاب دی تھی تو وہ جمعہ میں موجود تھا تو اس میں مختصر بات کی میں نے کہا بھائی ہمارے ایک ساتھی نے مجھے اس طرح کی کتاب دی تھی اور وہ میں نے اول سے آخر تک پڑھی اور اس میں اس نے جتنے بھی پروف پیش کیے ہیں وہ سارے کے سارے فرشتوں کے آوازوں سے ہے اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبر اور ان کے صحابہ کی اتباع کا حکم دیا یا فرشتوں کی اتباع کا اگر پیغمبر اور آپ کے خلفہ اور صحابہ کی اتباع کا حکم دیا ہے تو ان سے پروف کہاں ہے اور اگر فرشتوں کی اتباع کا حکم ہے تو اس کا پروف کہاں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر جشن عید میلاد النبی میں تم فرشتوں کی اتباع کرتے ہو تو فرشتے تو کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں پیشاب بھی نہیں کرتے سوتے بھی نہیں تھکتے بھی نہیں وہ مرد اور عورت کی خواہشات سے پاک ہیں تو یہ صفات بھی پھر اپنے اندر پیدا کر دو تو اب ظاہر ہے اس کا کیا جواب تو یہ کیا کہتے ہیں یہ کس کی سنت ہے ملائکہ کی سنت ہے اور شیطان اس سے بھاگتا ہے الیاز باللہ یہ اتنی گستاخی کا جملہ ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ جس جس نے یہ نہیں منایا وہ کس کے زمرے میں آیا شیطان کے زمرے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا خلفۂ راشدین نے نہیں منایا اہل بیت نبی نے نہیں منایا اور صحابہ نے نہیں منایا تو کیا وہ سارے کے سارے شیطان بن گئے کتنا خطرناک جملہ ہے یہ زہریلا جملہ ہے دوسری جگہ لکھتے ہیں میلاد شریف قرآن قرآن و حدیث اور ملائکہ و پیغمبروں سے ثابت ہے جا الحق صفحہ نمبر ایک صفحہ دو سو تیئیس ایک اور جگہ جی تحریر کرتے ہیں محفل میدار شریف منعقد کرنا اور ولادت پاک کی خوشی منانا اس کے ذکر کے موقع پر خوشبو لگانا گلاب چھڑکنا شیرینی تقسیم کرنا غرضے کی خوشی کا اظہار جو جائز طریقے سے ہو وہ مستحب ہے اور باعث برکت دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے سنو دلیل بھی آج بھی تو اس کو عیسائی اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن دسترخوان اترا تھا معاہدہ معاہدہ نا سورہ نشور مع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس فائدے سے کہیں بڑھ کر نعمت ہے لہذا ان کی ولادت کا دن بھی یوم العید ہے تو معلوم ہوا کہ زنک جا کر کرسمس والوں سے مل گئی الحق جن نمبر ایک صفحہ دو سو اکتیس جواب مگر شریعت میں اس کی ممنوع ممنوعیت معلوم ہوتی ہے جبکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی کا رواج قرونی ثلاثہ میں نہیں تھا سب سے پہلے اس کا رواج مظفر الدین بادشاہ نے دیا یہ ساتویں صدی ہجری کا ایک بدعتی بادشاہ تھا القول المعتمد فی احمد المولد مصنف احمد ابن ابن محمد مصری اور اس کا عمر ابن دق نے خوب ساتھ دیا الوداع و نہایہ جد نمبر تیرہ صفحہ ایک سو چوالیس یہ ایک مبتدی قسم کا محدث تھا اور اس کو وزار تک کہا گیا ہے اور اس کی طرف بہت عجیب و غریب نسبتیں درباری مولوی تھا عمر ابن الدیہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی تھا لوگوں نے اس کی روایت پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس کی پس زیادہ تجدید کی تھی الوداع و نہایا جن نمبر تیرہ سو ایک سو پینتالیس جب مستند حوالوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ عید میلاد النبی کا منانا ساتویں صدی ہجری سے شروع ہوا تو اب اس کو قرآن و حدیث یا صحاب کرام تابعین اور طب تابعین اور علم میں مشتحد کے اقوال سے نہ ثابت کیا جا سکتا ہے یا اس کو کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے زمانے میں یہ موجود ہی نہیں تھا ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے من منه فهو رد مشکات صفحہ اٹھائیس بحوالہ بخاری و مسلم جس نے دین کے معاملے میں کوئی بدعت ایجاد کی جو اس میں داخل نہ تھی تو اس کو رد کر دیا جائے گا اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے وہ مخدسط العمور مخدس بدا و کل بدعطن زدادہ مسند احمد ابو داود ترمزی ماجہ مشکات صفحہ نمبر تیس یعنی مشکار نے ان کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا ہے دین میں نئی نئی رسموں سے بچو ہر نئی رسم بدعت ہے اور ہر بدعت کیا ہے گمراہی ہے یہ ہو گیا جشن عید میلاد النبی